اوم شری ست گردی بھگوان کی جے دیکھیے آدھیات میں کچھ شبد ایسے ہیں جو پورنت ایک اس کا اپنے میں ارتھ ہے اگر ہم اس کو دوسرے جگہ جوڑتے ہیں تو شبد کا انرت ہوتا ہے جیسے بھکتی ہے دھرم ہے ادھیاتم ہے برہم ودیا ہے یہ سب شبد سیدھی پرماتما سمبند رکھتے ہیں اگر ان سب شبدوں کو پرماتما سے چھوڑ کے الگ جوڑا جائے تو شبد کا اپبرس ہوتا ہے جیسے بھکتی ہے تو سماج میں لوگ بھکتی کو راشٹر بھکتی پتا کی بھکتی ماتا کی بھکتی سماج کی بھکتی دیوی دیوتاؤں کی بھکتی اتیادی سے بھکتی کو جوڑتے ہیں لیکن واستو میں بھکتی جو شبد ہے اپنے یام بھی پورن ہے کیول بھکتی کہہ دینے ماتر سے وہ سیدھی پرماتما سے سمبند جوڑتا ہے جیسے ادارن سروپ دیکھیے کہ دن رات اس کا سیدھا سمبند سورج سے ہے ٹیوب لائٹ جلنے سے دن نہیں ہو سکتا ہے ٹیوب لائٹ بجھنے سے رات نہیں ہو سکتی ہے آگ جلانے سے دن نہیں ہو سکتا ہے آگ کو بجھانے سے رات نہیں ہو سکتی ہے آگ سے اجالا ہو سکتا ہے اندھکار ہو سکتا ہے اسی پرکار بھکتی سے پتا کی جو ہم سیوا کرتے ہیں بھکتی نہیں ہے بلکہ پتا کے پرتی شردھا آجیا کارتا یا اپنا کرتوی یا راشٹر کے پرتی جو بھی ہماری نشا شردھا ہے وہ بھکتی نہیں کہی جا سکتی بلکہ اس سماج کے پرتی راشٹر کے پرتی اپنا کرتوی اپنا دایت یہ کہہ سکتے ہیں بھکتی کا سیدھا سمبند ایک مات پرماتما سے ہے کبیر صاحب نے اسپشٹ بتایا ہے کہ بگتی بھگت بھگونت گرو چتر نام بپو ایک تین تنکو میں بندن کرو ناسو انیک کہ بھگتی بھگت بھگونت بھگوان اور گرو یہ جو چاروں شبد ہے ایک کے ہی انیک روپ میں پرنیت ہے جیسے پانی ہے اگر آپ پانی کو جما دیجیے برف فریج میں رکھ دیجیے تو برف بن جاتا ہے اس کا دوسرا روپ برف ہے گرم کر دیجیے تو بھاپ بن گیا واسپ تیسرا روپ واسپ اسی پرکار سے ایک جیو ارتھات ایک سادھک ایک منوشیہ اگر پرماتما کی طرف چلنا چاہتا ہے تو کسی مہاپروش کی شرح لینی پڑتی ہے جب ہم مہاپروش کی شرح لیے تو ان سے ملنے والی کریا جو ہے وہ بھکتی ہے بھکتی کا ارتھ ہی ہوتا ہے جڑنا بھی بھکتی کا مطلب الگوجی الگاؤ اور بھکتی کا مطلب بہ مانے بھگوان کی طرف گت ہونا اس بھگوان سے جڑنا وہ ہے بھکتی تو اگر اس کریا پر چل کر کے مہاپروش ملے ہمیں اس مہاپروش سے شردھا سمبند جڑا وہ کریا ہمارے اندر اترنے لگی اس پر ہم چلنے لگے تو ایک دن چلتے چلتے ہم بھگوان کو پا جائیں گے تو بھگوان کے پانے کے بعد وہ آسا آتی سدگرو کی جسے گرو کہتے ہیں مہاپروش سنت وہ مہاپروش سنت آپ کے اندر سو بکتی کی کریا کو بتاتے ہیں چلاتے ہیں انتر جگت سے کیول ماتر شردھا سے سمبل جڑ گیا تو آپ کے اندر بھکتی کی کریا ہونے لگتی ہے تو بھکتی کا سمبند ہم نے یہ بتایا کہ سیدھا پرماتما سے ہے وہ پرماتما سے جڑنے والی یہ کریا ہے اس کریا کو جوڑنے والے مہا پورش ہیں اور اس منش شریر میں ہی ایک کچھ ایسی یوگیتا ہے جس کو ہم جس کے مادھیم سے منشی کو پرکت کا سیرتاج کہا گیا ہے اس کریا کو اس بھکتی کو کیول منش شریر ونلی ون پراپت کر سکتا اور کوئی پشو پچھی گائے کتا گھوڑا نہیں منشیہ کا پورا ادھکار ہے سمپور یوگیتا ہے منش جنم لینے کا یہی ابھی پرائ ہے کہ ہم بھگوان کی بھکتی کریں اس بھکتی کی مہیم گوشا میں تلسی داس جی بھاگوت گیتا میں بھی بتایا گیا ہے کہ مام یو چیچار شیوتا رامائن میں بھی بھگوان رام بتا ہے کہ جو پرلوک یہاں سکھ چاہوں تو سونی مم بچن ہرد تو بگتی مور پورا سوت کا ہی بھگوان نے بتایا سنسار میں سکھ چاہتے ہو پر لوک میں بھی تمہاری بھکتی کرو بھکتی سوتن سکل سکھ کہانی بین ستسنگ نہ پاو پرانی سمپور سکھوں کا آدھار ہے اور مانس روگ میں بتایا گیا کہ کام کھود لوہ منشیہ کے یہ انت روگ ہیں جون کی طرح کھاتے رہتے ہیں اور آوگمن کے چکر میں بار بار ڈھکیلتے رہتے ہیں تو اس مانس روگ کی جڑی بتایا گیا ہے سدگرو بیچنسا سم یہن و آسا رگوپتی سجیون موری انوپان شردا مد پوری بکتی کیا ہے کہ سنجیونی بوٹی جڑی ہے اس بہ روگ کی دعا ہے اس مانس روک کی اور بھی جگہ بتایا گیا ہے کہ بین ہری بگت جائے جپ جو گا جن ہری بھگت ہردے ن یعنی جیوت سو سمانت ہی پرانی کہ بھکتی کو اگر ہم پراپت نہیں کیا منش دو قدم اس پر نہیں رکھا نہیں چلا تو وہ جیوت ہے لیکن مردے کی سمان ہے اس لیے مہا پروشوں نے اس بھکتی کو منشیہ کا پورا ادھکار بتایا ہے کہ منش ملا ہے تو کچھ نہ کچھ ہمیں ان سے میںکتی کرنا چاہیے لیکن یہ بھکتی ملے گی کہاں تو سنتو بھکتی ستگرو آنی بنا مہاپروش سے وہ بھکتی ہمیں مل نہیں سکتی ہے اس لیے اگر ہمیں بھکتی چاہیے تو مہاپروش کی شرح ساندھ اپنانا پڑے گا لیکن مہاپروش ملے کیسے تو پنیہ پنج مل مل ہی سنتا کہ جب تک پنیہ کا پنج ساتھ نہیں دے گا تب تک مہاپروش نہیں ملے گی اس لیے ہم تیرتھ برت دان پنیہ جو بھی کرتے ہیں ماتر ایک مہاپروش پن جٹانے کے لیے کہ مہا پروش ملے اس مہاپروش سے وہ کریا ملتی ہے وہ بھکتی ہے اس بھکتی کو رامائن میں بھی نو انگ بتایا گیا ہے شریمدھاگوت میں بھی نو اگ بتایا گیا ہے کہ ارچن پوجن پاد سیون کیرتن گڑگان کرنا داسیہ بھاؤ یہ سب نو اگ ہیں بھگوان رام نے سوری جو ادھم جات کے تھی ادھم تدھم ادھم میں ناری تین مہ مئ متی مند اگاری لیکن اس کو نودھا بھکتی کا اپدیش دیے اور اس میں نودھا بھکتی کا سمپور سمایش بھگوان نے کیا اور بھگوان کو پر ہوئی تو اس بھکتی میں جات پات کل دھرم بڑائی سب تجروں تمہیں لولا یہ سب جاتی پاتی کل پرمپرا استری پورش کا بھید نہیں رہتا ہے سب کے لیے سمان ادھکار ہے پہلی بکتی بھگوان رام نے بتایا کیا کہ پرتھم بگتی سنتن کر سنگا دوسرے رتی مم کتھا پرسنگا گروپد پنکج سیوا تیسر بگتی امان کی پہلی بکتی کیا بتایا کہ پرتھم بکت سنتوں کا سن کریے دوسری بکتی کیا بتایا رتی مان کتھا پرسنگ ان سے واڑی کو سننا اور اس کے انوسار آچرن کرتے ہیں تو آپ کے اندر ایک کتھا ہوتی ہے تیسرا ہے کہ گرو پد پنکج سیوا تیسر بھگت امان کہ گرو مہاراج کے چرنوں کی پوجا کرنا چوتھی بھگتی بتایا کہ منتر جاپ مم دھ وشواسا چوتھی بھگت مم گنگن کریے کپٹ تجگان کہ چوتھی بھگت ہے گیا کہ میرا گُڑانواد کرنا پنچم بجن سوید پرکاشا چھٹ دم شیل ویرت بہ کرما نرت نرجن سجن دھرما کہ منتر جاپ مم دھڑ وشواسا کہ دڑھ وشواس کے ساتھ منتر کا جاپ کرنا یہ پانچویں بھکتی بتایا چھٹھی بھکتی چھٹ دم شیل ویرت بہ کرما نرت نرجن سجن دھرما کہ بھلی پرکار سے اندروں کا دمن جو آپ کی اندریاں بہرمکھی تھی وہ دمن ہونے لگے چھٹ دم شیل بیرت نانا پرکار کے کرم جو آپ چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں آپ سنسار میں رہ کر بھی اب ایک دن سپتہ آپ کا من بجن میں لگنے لگتا ہے لیکن استر آنے پر ساتو سم مہم جگ دیکھا منہ سے ادھک سنت کر لےکھا کہ سروتر بھگوان کا پرکاش دیکھنا بھگوان کا آلوک ہر جگہ دیکھنا یہ ساتویں ہیں ساتو سم مہیم جگ دیکھا منہ سے ادھک سنت کر لے کھا اور جو بھی میں پراپت ہوا آپ تک بھگوان کے بارے میں بھگوتا رہنی وہ مہا پروش ہے تو بھگوان سے بھی بڑھ کر مہاپروش کو جاننا سمجھنا ان کا ہردے پر آٹھوں جتھا لابھ سنتوشا سپنے نہیں دیکھیں پردوشا سنتوش مل گیا پردوش سماپت ہو گیا نوم سرل سب سر چھلینا مم بھروس ہی ہرس ندی نا تو اس پرکار سے رامائن میں نو بکتی منتر کا جاپ کرنا سیوا کرنا اندروں کا دمن کرنا کیرتن بھجن کرنا سب سنتوش جو کچھ مل جائے تشٹی رکھنا یہ سب یوگیتا آپ کو شروع سے کرنا ہے دیکھنا ہی بچار کر ہمارے اندر یوگیتا ہے یا نہیں ہے لیکن جب آپ مہاپروش شرم میں آتے ہیں تو کرماگت ایک نہ ایک دن یہ یوگیہ آپ میں ڈھلتی جاتی ہے ایک پر ایک پر کمانڈ ہوتا جاتا ہے جیسے آپ کو یہاں سے بنارس جانا ہے تو سب کچھ آپ کے من میں نقشہ بنا ہوا ہے کہ یہاں سے چنار پہنچنا ہے پھر رام نگر پھر لنکا پھر بی ایچ یو پھر کینٹ تو اس پرکار سے من میں نقشہ بنا ہے لیکن آپ چلنے لگے تو دوری آپ کی طے ہونے لگی تو اسی پرکار سے واستو میں نو انگ جو ہیں کیول مہاپروش سے آپ جڑ جائیں جیسے آپ ٹرین پر بیٹھ جائیں گے تو ٹرین جہاں تک جاتی ہے وہاں تک اپنے آپ آپ کو لے جاتی ہے اسی پرکار سے ہمیں کرنا کیا ہے صرف مہاپروش سے جڑنا ہے جو بتایا نا کہ سنتو بھگتی ستگرو وانی جو مہاپروش ہیں ٹھیکدار ہیں اس بھکتی کے ان سے شردا سمرپن سے جڑنے سے سارے نو اگوں کا وہ کاروبار لے لیتے ہیں آپ کے اندر ان کا وکاس دھیرے دھیرے کرتے کرتے ایک دن آپ کو پراکاشٹا پہنچا دیتے ہیں تو پہلے ہوتا کیا ہے کہ پرتھم بگت سنتن کر سنگا کہ پہلے آپ ان کا سنگ کرنا سیکھیے جیسے ایک دوسرا آدمی تھا کسی مہاپروش کی شرح میں گیا تو کچھ پرشن پوچھا تو مہاپروش نے اشارہ کیا کہ آپ بیٹھ جاؤ چپ چاپ کہا مہاراج مجھے موقع چاہیے پھر بھی وہ باتیں کرتے رہ گئے دوسرے صرف تیسرے لوگ آئے چوتھے لوگ آئے شام ہو گیا اس کو اشارہ کے بیٹھے رہو انت میں جھلانا کر وہ ویکتی پوچھا کہ مہاراج آپ نے اتنا دیر انتظار کرایا لیکن آپ میں میں نے پرشن کا اتر نہیں دیا تو وہ سنت بولے بڑے مدور باریں گے بیٹا اب تک تو تمہارے ہی میں پرشن کا اتر دے رہا تھا تم کر کیا رہے تھے تو واستو میں گرو مون ویاکھ جو مہاپروش ہوتے ہیں سب کچھ آپ کو بتا دیں پھر بھی آپ کچھ نہیں پا سکتے ہیں آپ ان کی شرح میں آئیں جھاڑو لگائیں ان کے بتایا بارے کا انوسرن کریں جو بتائیں کہ وہ سنیں اور اس کے انوسار چلنا سیکھیں آپ کے سوتہ سارے پرشن حل ہو جائیں گے سدا کے لیے آپ باہر سے پرشن پوچھتے رہ جائیں گے تو جیون بیت جائے گا کبھی پرشن واپت نہیں ہوگا تو اس مہاپروش کا جو کریانمن ہے جو چال چلن اٹھنا بیٹھنا ان کی رہنی ہی آپ کے سارے شنکاؤں کا سارے پرشنوں کا سمادھان ہے اس لیے بتایا کہ پرتھم بھگت سنتن کر سنگا کہ آپ سنگ کرنا سیکھیے کہ کس پرکار سے سنگ کرنا چاہیے کس پرکار سے ہم سے آگے جو بکت آئے ہیں کس پرکار سے جڑے ہیں ڈانٹ کھا رہے ہیں پھٹکار کھا رہے ہیں دھکا دنی دنی کے پڑے رہو دکا دھنی کا کھائے تو اس مہا پور کی رہنی سے جیسے آپ گلاب کے پھول کے پاس چلے جائیں تو سوت خوشبو اڑنے لگتی ہے آپ کو ملنے لگتی ہے تو کبیرا سنگت ساد کی جو گندھی کی باس گندھی کچھ بھی دے نہیں تو بھی باسو باس جیسے عطر بیچنے والا ہے سینٹ بیچنے والا ہے آپ اس سے کچھ خریدیں مت اس کے پاس چلے جائیں تو سوتا اس کی خوشبو آپ کو مفت ملتی ہے تو اگر سنت ہیں ان سے جڑے آپ کو سیوا سمرپ شردھا کیے تو دوسرا رت امام کرتھا پرسنگا کہ سوتا آپ کے اندر آٹومیٹک دوسری کریا سنچالت ہوتی ہے رتی کا مطلب ان سے لگاؤ اٹیچمنٹ جو نہ چاہتے ہوئے آپ دیکھتے ہیں کہ بچہ جنمتا ہے تو پہلے ماں سمبند ہوتا ہے پھر پتا سے ہوتا ہے پھر سماج سے ہوتا ہے استری سے ہوتا ہے دھن سے ہوتا ہے اس کی عمر بڑھتے کے ساتھ عمر کے تگاجوں کے ساتھ اس کا انیک سمبند جڑ جاتا ہے تو اسی پرکار سے اگر سنکی مہا پوش کا سچائی ڈھنگ سے نرمل من سے تو دوسری جو ہے کتھا پرسنگا اس مہا مہاپروش کی کتھا جو آنترک ویاخیان ہے آپ کے اندر اترنے لگتے ہیں رام کتھا کے تئی ادیکاری جن کو ست سنگت ات پیاری گرو مہاراج دادا گردیو کی شرح میں تیس سال کی عمر میں پہنچے ملٹری سے بھاگ کر کے تو من میں سوچے تھے کہ مہاراج تو اچھے ہیں ان سے کوئی بھجن چنتن کی ودھی سیکھ کر کے ہم جنگل میں نکل جائیں گے انسان تو بھگوان ہو نہیں سکتا ہے ہیں اچھے مہاتما دکھ رہے ہیں لیکن یہ بھگوان تو ہے نہیں ایسا بچار کر سوچے کچھ سادھن وجن ٹھیک سیکھ لیں پھر جنگل میں نکل جائیں گے لیکن جب وہ کتھا سنچارت ہوئی جو آنترک کتھا ہے تھوڑے دنوں کے بعد آ کر دوڑ کے دادا گردیو سے بتایا کہ مہاراج ہمارا داہنا انگ کبھی بایا انگ کبھی ناک کبھی داڑھی کبھی سر کبھی پیر یہ سب پھڑک رہا ہے اسپندن ہو رہا ہے کچھ درش بھی آ رہے ہیں دادا گردیو مسکرائے اور بولے کہ بس بیٹا رام راون کا یدھ شروع ہو گیا اب راون مارا جائے رام کا راجیہ بھی ہوگا جنم کتنے لگ جائے چلنا تمہیں پریشر تمہیں کرنا ہے تم ایک جنم پراپت کر سکتے ہو دوسرے جنم میں پراپت کر سکتے ہو تو دوسری جو کریا ہے آپ بھی اگر جڑ جائیں گے تو آپ کے اندر دیکھیں گے کہ انگستن کچھ دشیہ ست ہونے لگتا ہے آپ کو بھگوان آپ کے بھاؤ کے ساتھ آپ کا برا بھاؤ ہے اچھا بھاؤ ہے سنسار کی کیسے کیسے لوگ ملتے ہیں کیا گھٹنا گھٹتی ہیں سار میں بھی آپ کو جو سکھ سویدھا پردان کرتے ہیں اور اپنے آدھیات پت پر بھی لے چلتے ہیں وہ ہے کتھا جو آنرک کتھا ہے ایک تو رامائن کتھا لیکن ایک رام راوت کا یو کے اندر چلنے لگتا ہے اچھائی کا برائی کا ستیہ کا ات کا راو کا سر کا اصر کا پھر کہتے ہیں کہ گرو پد پنکج سیوا تیسر بگتی امان کہ گرو کے چر کملوں میں سیوا گرو پد پنکج سیوا تیسر بھگتی امان اب آپ گرو مہاراج کی چرنوں میں سیوا کرنے لگتے ہیں امان مان اپان چھوڑ کر کے اب یہاں پرشن کھڑا ہوتا ہے کہ چرن جو مہا پورش کا ہے استھول آپ دیکھ ہی رہے ہیں شاستروں میں بتایا گیا ہے کہ شری گرو پد نک منگن جوتی تو کیا اسی چروں کے لیے کیونکہ اس چر تک پہنچنے کے لیے تو ہم لوگ کو منا بھی ہے بھکتوں کو چھونے کے لیے کچھ سادھو سنت ہی اسپرش کر پاتے ہیں دبا پاتے ہیں تو کیا سبھی لوگ ونچت رہ جائیں گے جب کہ وہ پورا سمدرسی اور سمبرتی سب کے لیے سورج جل وایو اگنی کی طرف سمان جب ہیں تو بتائیے یہ بھید کیسا تب تو شاست غلط ہیں مہاپروش بھی غلط کہہ رہے ہیں ایسی بات نہیں ہے چرن کا مطلب بھاگ ہوتا ہے مہاپروش جس استھتی میں جیسے کہتے ہیں نا کہ پد راشٹرپتی ایک پد ہے کلیکٹر ایک پد ہے پردھان منتری ایک پد ہے تو جو مہاپروش جس گروتا میں جس پرکاش میں جس براٹ میں جس برہ میں استھت ہیں وہ پد ہے یہ پد تو ایک مادھیم ہے مہاتما بدھاہنی انگوٹھے پر دھیان اس ویکار کرنے کے لیے بل دیتے تھے کوئی لوگ سوروپ دیکھتا ہے کوئی لوگ داہنا انگوٹھا دیکھتا ہے مہاپروش کا تو مہاپروش کا ہر بھاگ پوجنی آپ کے لیے کیونکہ اس کے اندر وہ وراٹ سماہت ہے وہ پرکاش سماہت ہے جس کی آپ جس کے مادھیم سے آپ کے اندر وہ کریا ہو رہی ہے وہ کتھا ہو رہا ہے تو اس استھتی کے لیے آپ اپمان اپمان کو چھوڑ کر کے کہ آپ اچ کول کے ہیں نمن کول کے ہیں غریب ہیں امیر ہیں اپمانت ہیں سمانت ہیں یہ سب چھٹ جاتا ہے پیچھے آپ کا کیونکہ پانے والوں میں دیکھا جائے تو راس کبیر سور تلسی کسی کو مہاپروش کا ماں باپ کا پتہ ہے نہیں تھا بیسیہ کل کے تھے کوئی مہاپرش برہم کل کا تھا براہن کل کا کوئی چتری کل کا کوئی ہرجن کل کا کوئی مسلمان کوئی عیسائی کسی بھی کل کے یہ سب بھاؤنائیں سوت چھوٹ جاتی ہے اور آپ استعمال کی سیوا میں لگ جاتے ہیں پھر کہتے ہیں چوتھی بگتی مم گنگ گن کرپٹ تجگان اور چوتھی بکتی کیا ہے مم گنگ گن کرپٹ تجگان کہ اب جب بولوں تو ہر گنگاؤں مون رہے جب میں تھا تب ہری نہیں اب ہری ہے میں نہ جو میں تھا سماپت ہو گیا اب ہر سمے کی بھگوان کر رہے ہیں بھگوان سے ہم سنچالت ہیں بھگوان کی کرپا سے کھا رہے ہیں جلا رہے ہیں پلا رہے ہیں یہ سب کپڑ چھوڑ کر چوتھی بھگت مم گنگن کریے کپڑ تجگان یہ بھاوا جاتا ہے منتر جاپ مم دھ وشواسا پنچم بھجن سویت پرکاشا جو وی کا مطلب اپروش سے واڑی جو مہاپر بولتے آئے ہیں شاستر وید وہ مہاپروش کا سنکلن تو ہے جو اس مہاپر کی واڑی میں شاستروں کے مادھیم سے بھجن کی ودھی جو من کو اترمکھی کرنے والی تھی وہ وشواس کے ساتھ آپ کرنے لگتے تو پرشن اٹھتا ہے کہ اب تک وشواس نہیں تھا ایک وشواس بہت بڑا پرشن ہے جتنا ہی سادھنا میں آپ اکثر ہوتے ہیں بڑے بڑے سادھکوں کا بھکتوں کا وشواس ٹوٹ جاتا ہے انت تک ٹوٹتا رہتا ہے جتنا ہی سادھنا آپ اکثر کرتے رہتے ہیں وشواس کی سیما اتنی بڑھتی جاتی ہے کیونکہ وشواس ایک پاتر ہے جتنا آپ کے اندر کیپسٹی آئے گا اتنا ہی دھارن کر پائیں گے اتنا ہی آپ کے مہاپروش کے پرتی وشواس شردھا ہو پاتا ہے جیسے ایک بار بھگوان شنکر پاروتی آکاش مارگ سے وچر کرتے جا رہے تھے تو پارتو جی کی دشیا گریب براہر پر پڑی اس میں ایک بیس سال کا لڑکا تھا اور ادھیڑ ماں باپ تھے جن کی عمر ساٹھ پینسٹھ سال کی تھی بس یہ تین لوگوں کا پریوار تھا اتنت گریب کپڑے پھٹے ہوئے تھے دو جن کھانے کو نہیں تھا تو پاروتی پرارھنا کر کے بولی بھگوان آپ تو اوگھر ڈانی ہے کہ جس کو چاہے سب کچھ دے سکتے ہیں تو میری ایک پرارتھنا ہے کہ اس گریب پر کرپا کیا جائے تو بھگوان شنکر بولے مسکرا کر کے دیکھو پاروتی میں ٹھیک کہتی ہو کہ میں اوگھر ڈالی ہوں لیکن لینے والا چاہیے اگر جس میں لینے کی چمتا نہ ہو اگر میں دینا بھی چاہوں تو کچھ لے نہیں سکتا ہے تو پاروتی ضد کر لی کہیں بھگوان آپ مہا پروش بھگوان آپ کچھ دینا چاہیں اور کوئی لے نہ یہ کیسے ہو سکتا ہے ذرا آپ اس غریب کو کچھ دیں اور لے نہ ہم دیوی دیکھتے ہیں کہتا ٹھیک ہے پریچھا لے لو تم اسی پیڑ کے نیچے بیٹھو یہاں سے سب کچھ دیکھو میں جا رہا ہوں بھگوان گئے دگمبر بھیش نگر دھڑگ پنائے ہاتھ میں کمنڈل لیے پھکڑ جیسا بھاروں جیسا اور اس گھر میں جا کر الگ جگائے الگ نرنجن کوئی ہے بھائی داتا دینے والا دو روٹی تو وہی اس کی ماں جو بڑھیا تھی ساٹھ سال کی نکلی اور جو کچھ آلو کے اندر تھا سیوا تھی ان کے اندر ڈالے کھپڑ میں بھگوان شنکر بولے کہ کہ ایسا ہے دیوی کچھ ہم سے آپ بر مانگ لو تو ان کی طرف دیکھ کر کے بولے کہ ہر نگ دھڑنگ من میں منچار کیا کہ جن کو کھانے کے ٹھکانے گلی گلی مارے مارے پھر رہے ہیں شریر پہ کپڑا نہیں ہے یہ کیا دیں گے ہمیں مسکرا کے چل دی اپنا پھر بھی بھگوان شنکر بولے نہیں دیوی کچھ مانگو مجھ سے پھر بھی ان کی بات کو بلا تیسری بار جب کہا تو بڑھیا جھلا کر بولی کہ اگر کچھ تمہیں دینا ہے ونود میں موج میں تم ہمیں سولہ سال کی لڑکی بنا دو بھگوان شنکر نے تتھاچ تو کہہ دیا اب وہ سولہ سال کی لڑکی بن گئی اس کا پتی نکلا باہر وہ دیکھ کر کے کہ یہ ہم تو ساٹھ سال کی بوڈھی سولہ سال کی یہ لڑکی کیسے جیون بیتے گا بہت غصہ آیا اور وہ بھی آ دیکھا نہ تاؤ ہی بھگوان شنکر سے بولا کہ اگر ہم دے بہت دینے والے بنے تو ہمیں بھی کچھ بر دیں بولا ٹھیک ہے تم بھی کچھ بر مانگو کہا ٹھیک ہے ہمیں <clears throat> ایسا بر دیں کہ اس لڑکی کو سور بنا دو ترنت بھگوان شنکر نے کمنڈل سے جل لیا اور جل چھڑ کے وہ سور بن گئی وہی گھومنے لگی گھر کے آجو بازو اس کا لڑکا نکلا اس کو بہت دیا آئی کہ ماں ہماری سور بن گئی وہ بھی پرنام کیا اور کچھ بھی بنا سوچے بےچارے بولا کہ بھگوان ہمیں بھی بر دیا جائے کہ ٹھیک ہے بیٹا تم بھی مانگ لو تو کہا ایسا کرو بھگوان کہ ہماری ماتا کو جیسا کو تیسا بنا دو کہا تتھاش تب پن اپنے واستوک سوروپ میں ساٹھ سال کی بوڑھی اپنے واستوک سوروپ میں آ گئی تو اس پرکار سے کتھانک ہم نے یہ بتایا کہ اگر آپ کے اندر وشواس نہیں ہے پاترتا نہیں ہے تو آپ کو بھگوان کچھ دینا چاہے کچھ لے نہیں سکتے ہیں جیسے تین بردان بھگوان نے دیا لیکن ان کے اندر پاترتا نہیں تھی کیپسٹی نہیں تھی تینوں ویرتھ گیا جیسے کوئی تیسا رہا تو یہی بتایا کہ سادھن کرتے کرتے بتائیں گے چوتھی بھگت مم گن گن کپٹ تجگان پنچم بھجن سبید پرکاش منتر جاپ مم دڑھ وشواسا پنچم بھجن سبید پرکاشا جو مہاپرشوں کے بارے میں وید میں جو آنترک بھجن کی کریا ہے واستوک انترمک کرنے والی وہ وشواس کے ساتھ یہاں سادھک کرنے لگتا ہے کیپسٹی آگے چھمتا آگے بھگوان کچھ دینا چاہے تو ہم لے سکتے ہیں پھر کہتے ہیں چھٹ دم سیل نرت نرجن سجن دھرما ہمارا چھٹواں قدم کیا ہوتا ہے دم سیل کہ جو ہمارے اندریاں گوسامی تلسی آج نے بتایا ہے کہ جہ تہ اندری تانو میں تمہرے لے نام گرام یہ ار آپڑوں بساو بھجن بیک بیراگ لوگ بھلے میں کرم کرم کر لاؤ تینہ اجاری نار ارپور راکت ناری گوسائیں بہت والی ہے کتنا بھی لاکھ پریاس کریں جیسے بگوان کشن گیتا میں بتایا ہے کہ اندریاں نام ہی چڑتم یوں منونی تدس ہرتیم پرائر نام وسی کہ جس پرل میں نام کو وایو و پہن کر کے گنتو سے دور لے جاتا ہے ٹھیک ویسے ہی یہ جی- جس اندری کے ساتھ ہمارا من رہتا ہے وہ اندری ہمارے من کو سادھنا سے دور گھسیٹ لے جاتی ہے یہ بار بار چلتا رہتا ہے لیکن بھکتی کے چھٹویں قدم پر ایک استر آنے پر چھٹ دم سیل ہمارے اندریوں کا نرو ہونے لگتا ہے ان کا دمن ہونے لگتا ہے سیل کا مطلب سادھنا گوڑ دھرم آپ دیکھیں گے کہ ایک دن وہ گوڑ دھرم آپ کے اندر آئیں گے جو نہیں ہے وویک ویراک سم دم نیم تیاگ تیاگا جو ماتا میرا میں تھا جو کبیر میں تھا جو دادا گرد میں ہے تھا پوج گردے بھگوان میں وہ سب دھرم آئیں گے لیکن ہمیں چلنا پڑے گا تو چھٹ دم سیل بیرت بہو کرما نانا پرکار کی کرم سے بیراگ ابھی بھجن میں آپ بیٹھ جائیں تو ترنت من تو ابھی شانت بیٹھا ہے لیکن جہاں نام جپنا شروع کریں تو کبھی گھر گھر کے چنتا کبھی دس سال بیس سال کی جو باتیں وہ سب یاد آنے لگتی ہے ایک چھوٹی چھوٹی بھاؤنا کا کہ ارے یار ابھی ہمیں دوا کھانا ہے ابھی بازار جانا ہے یہ سب چھوٹی چھوٹی بھاؤنائیں من میں کودنے لگتی ہے تو لیکن یہ نانا پرکار کے کرم سے براگ ہونے لگتا ہے نرت نرجن سجن دھرماں اور جو سو کا مطلب پرماتما کی طرف لے چلنے والے گڑ دھرم والے لوگ جو تھے مہا پورش سنت ان سب کے گڑ دھرم آپ کے اندر اترنے لگتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ ساتو سم مہم جگ دیکھا مو سے ادک لے ساتواں میں جیسے بتایا گیا براہ گوی ہستی سنچے چنڈیتا سمدرسنا کہ گائے میں کتے میں ہاتھی میں سب وہی روپ اس کا ایسا واسم ودم سربم سیا رام میں سب جگ جانی ہر جگہ کوئی وکار ہے ہی نہیں ہے ہر جگہ پاپی میں پنیات میں آپ سے درے پرنے والے سبھی میں جلوا بھگوان کا اور سوروپ دکھنے لگتا ہے ساتو سو میں جگ دیکھا منہ سے اور دیکھیے کہ بھگوان کوئی ہے اگر لیکن اس بھگوان کا ساری بھی بھوتی بگوتا تو ایک مہاپروش کے مادھیم سے آئی تو اس لیے اس مہا پوش پر بھگوان سے بھی زیادہ منہ سے ادھک سنت کر لے گا کہ ادھک بھی سنت کو وہ سادھک وہ ویکتی ماننے لگتا ہے اس کا شردا بھاؤ ہو جاتا ہے پھر کہتے ہیں کہ آٹھوں جتھا لا سنتوشا سپنے نہیں سپنے نہیں دیکھیں پر دوسا کہ جتھا لاپ سنتوش جیسے آج آپ کہتے ہیں نا کہ کس کوئی وستو آپ کی نسکان ہو گئی یا کوئی بہت بڑے آدمی سے پنگا لے دو تھپڑ مار دیا آپ کے دھن نسکان ہو کہتے ہیں بھائی چھوڑو بڑے لوگ سے پنگا نہیں لینا چاہیے سنتوش کرو یا کوئی نسخان ہو گیا یا پھر گھر میں بچہ مر گیا تو کہتے سنتوش کرو یہ سنتوش ہے نہیں بلکہ پرست سمجھوتا کرنا ہے سنتوش کا مطلب ہوتا ہے کہ سم ایک مات پرماتما ہے ستشٹی کا ملنا جس کے لیے آپ چلے تھے وہ پرماتما خوشبو آپ کے اندر اترنے لگے جیسے آپ کو ایک لاکھ روپے کی اچھا ہے اگر آپ کو دس کروڑ دے دیا جائے وہ سنتوش ہے آپ کو دو روٹی کھانے کی اچھا ہے کاجو پستے کی برفی دے دیا جائے آپ کو سائیکل کی چاہے ہیلی کاپٹر مل جائے کہ آپ سے جو مانگ ہے جو ڈیمانڈ ہے اس سے کئی گنا زیادہ جو بھگوان کا سکھ ہے رام کام ست کوٹ سو تو وہ سکھ جب بھگوان کا ملنے لگتا ہے تو وہی کہتے یہ کون استر ہے کہ آٹھوں جتھا لابھ یہ واستو میں سنتوش ہے اس پرماتما کی تشٹی جو ساری اندریوں کی کریا کلاپوں کو ان کی چھاؤں کو ان کی چاہ کو پورتی کرنے والا ہے آٹھوں جتھا لاپ سنتوشا سپنے نہیں دیکھیں پردوشا اور پردوش کی دشتی سماپت ہو گئی کیونکہ آپ اس اونچائی پہ کھڑے ہیں جہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون ویکتی کس سنسکاروں سے گرست ہے کس میں تامسی گڑ ہے کس میں راجس گن ہے کن سے ساتوی گن ہے سب بھگوان بتانے لگتے ہیں تو آپ کے پرتی گھنا بھاؤ دیش بھاؤ سماپت ہو جاتا ہے کیونکہ جانتے ہیں اس کا استر ہے وہ ایسا اس کا جیون ہے وہ آپ دے گا ہی پھر کہتے نوم سرل سب سن چھن ہینا مم بھروس جی ہر سینا کہ نوم سرل سب سن ہینا سب کے ساتھ سمان ویوہار ہو جاتا ہے مم بھروس ہی ہر سینا اور اس پرماتما کے ہر کار میں نہ ہرس ہے نہ دنتا ہے جیسے پوچھ دادا گردیو کو بھگوان نے کہا کہ انسویام بیٹھ جاؤ اب وہاں کتنا اپدرو ہوا دروپتی بائی کا کلنکت کرنے کے لیے وہ آئی ناگا سادھو آئے ڈکیت آئے لیکن بھگوان نے کہا بس تم بیٹھے رہو دادا گرد بیٹھ جائیں جب کل ہی انہیں الٹیمیٹم ملا تھا کہ تم تمہارا ہم قتل کر دیں گے لیکن بھگوان نے کہا کہ بیٹا ترشیل نوک زمین پر چلی گئی اندر چلی گئی ہے شیش ناگ کے پھن پر تمہارا کچھ بھی نہیں ہوگا ہم کہیں تم بیٹھے پر رہو جب بھگوان سائے سمہار کرنے لگتے ہیں ساری ذمہ داری بھکت کے لے لیتے ہیں تو سوتہ یہ ہرش دین سماپت ہو جاتا ہے سنسار کی کریا کلاپوں سے جو بھی ان سے دویش کرتا ہے راگ کرتا ہے پریم کرتا ہے ساری گھٹناؤں کے پرتی وہ تٹھ رہتے ہیں کیونکہ اس کے پیچھے بھگوان ایک ستا ہے وہ کرتی ہے آپ کے من بدھی کے سوچنے سے پہلے بھگوان اپنا قدم رکھتے ہیں جہاں بھگت میرو پگ دھرے تہاں دھرو میں ہاتھ تو یہ میں نے بھکتی کے نو انگ بتایا کہ آپ کو نو انگوں کو شروع سے ہی کرنا ہے ارچن پوجن سیوا اندروں کا دمن ہر جیو کے پرتی سمان بھاؤ لیکن یہ ہوتا نہیں ہے لیکن سنے سنے سادھنا گڑ دھرم کے وکاس کے ساتھ آپ دیکھیں گے کہ یہ گڑ دھرم سنے سنے ڈھلتا جاتا ہے جیسے آپ ایک کچھا میں دو کچھا میں تین کچھا میں جاتے ڈی جب کر لیتے ہیں تو پورے کورس ہو جاتے ہیں تو اسی پرکار سے بھکتی کی ایک شروعات اوستھا ہے ایک لاسٹ اوستھا ہے جو بھگوان سے ملانے والی کریا ہے اور یہ بھکتی کسی دیو کے پرتی راشٹر کے پرتی پتا کے پرتی یہ کہنا بھرنس ہے بھکتی اپنے میں ایک پورن ہے وہ بھگوان سے جوڑنے والی کریا ہے بھگوان کو پراپت کرانے والی سمبند کسی سے نہیں وہ اپنے میں پورن سگوان سے اس کا سبب کہہ دینے سے اس میں سدگرو سب آ جاتے ہیں اس لیے ایسے مہا پورش ملے ہمیں بھاؤ کھاؤ انکھ آلسہ نام جپت منگل دی دسو کہ ان سے چاہے کرو سے پرم سے بھاؤ سے کھاؤ سے مکھا کے جیسے بھی ہو بس لگے رہیں گے تو ایک نہ ایک دن دیکھیں گے آپ کی سمادھان ہوگی لگ سکتا ہے کیونکہ ہمارے ہم نے ان کا جیون ہم لوگ کے لیے ہوتا ہے ان کا پرتی شردا سمرپن بھاؤنا یہی بھکتی کی شروعات بولیے شری ست گروے بھگوان کی